سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ایک آدمی کھڑا ہوا اور دو سنتیں پڑھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے کپڑے کے ذریعے کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی نماز کی چار رکت پڑھ رہا ہے حدیث نمبر چھبیس سو اکیاسی مسند احمد